جزاکم اللہ یہ حدیث بھی بڑی فکر آخرت پیدا کرنے والی حدیث ہے اللہ تعالی ہم سب کے اندر فکر آخرت پیدا کر دے دوستو یہ دنیا ہے چھوڑ کر کے جانا ہے کبھی بھی کسی کی موت آئے اصل زندگی تو شروع تھی اس کی فکر ہونی چاہیے الآخرت خیر اللہ کا من بدترین چیز ہے کہ انسان دنیا سے محبت کرے اور آخرت کی پرواہ نہ کرے کل بل تحبون العاجرہ و تدرون تم لوگ بڑے بدبخت ہو تم کو کیسے ہدایت ملے گی تم آخرت کو تو چھوڑ دیتے ہو دنیا کے پیچھے پڑے ہوتے يحبون ويذرون وراءهم يوما ثقيلا یہ ایسے احمق ہیں بیوقوف دنیا سے کے پیچھے پڑے اتنی محبت ساری زندگی دنیا کے پیچھے گزار دے رہے ہیں اور اس زندگی کے بعد اتنا مشکل دن آنے والا ہے اس کی کوئی پرواہ نہیں کرتے <coughs> حدیث کے راوی ہیں حضرت عبداللہ ابن عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں احد رسول علیہ وسلم بے من کبیا بیا من کے بیا فقال فی دنیا کان نہ غریب او آبر السبیل بس دو جملہ رسول اللہ علیہ وسلم اپنے سالے عبداللہ ابن عمر ابن خطاب ام المومنین حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ کا کلانا کے بھائی روایت کرتے ہیں کل بھی میں نے کہا تھا کوئی حدیث گزری تھی تھوڑی نیم الرجل عبداللہ لوکان یوسلی باللیل والی آج ہے لوگ کیا کہتے ہیں ارے یار اب تو بوڑھے ہو گئے کم سے کم اب تو فکر دنیا آخرت کی فکر کر لو معلوم ہے آخرت کی فکر کرنا صرف کس کا کام ہے جوانوں کا نہیں ہاں؟ لاپرواہی ذرا دیکھو کیا جوان نہیں مرتے جوان کو حساب کتاب نہیں دینا ہے سوچو ذرا سا کہتے ہیں انداز ذرا دیکھیں عبداللہ ابن عمر ابن خطاب کہتے ہیں اللہ رسول نے ہم کو بلایا اور آپ نے ہاں، من کے بھیا اور آپ نے سامنے کھڑا کر کے دونوں موڈوں پر ہمیں دونوں موڈوں پر ہاتھ رکھا اپنا یعنی اگر پڑھ من کبیا تو دونوں موڈوں پر پکڑا کسی کو بہت زیادہ سمجھانا ہو تو کندھے پر ہاتھ رکھ کر دو کتنی بڑی نصیحت دوستو اللہ کے رسول عمر ابن الخطاب کے بیٹے عبداللہ ابن عمر جیسے ہونار صحابی کو ابھی جوانی کو پہنچ رہے ہیں اللہ سل دونوں موڈوں پر ہاتھ رکھے رہتے ہیں یا اللہ عبداللہ دنیا کو کبھی جی نہیں لگانا دنیا کو کبھی اپنا ٹھکانہ نہیں سمجھنا کن فی دنیا کا انا کا غریب او آبرو سبیل بس تو جملے کی اتنی عالی شان نصیحت عبداللہ کن فی دنیا کا انا کا غریب اس دنیا میں زندگی ایسے گزارو گویا کہ تم کیا ہو غریب ہو کیا ہو غریب ہو یا و سبیل ہو و سبیل پہلا تم کیا زندگی گزارو کیا سمجھ کے کہ میں غریب کس کو کہتے ہیں مسافر کیا مسافر مسافر آدمی جب سفر کرتا ہے تو دو چیزیں بڑی اس کی عظیم ترین ہمیں یاد کرنے کی چیز ہے اللہ رسول مسافر سے تشویح کیوں دی نمبر ایک جس مقصد کے تحت سفر کرتا ہے اس مقصد کی کامیابی کے لیے دنیا کی ساری چیزیں چھوڑتا ہے کیوں کرایہ بھاڑا بیوی بچے اہل ویال چھوڑ کر کے اس کی تعتم من العذاب کے تحت اتنی قربانیاں مشقتیں برداشت کرنے کے بعد فنا جگہ کہ گیا اپنا مقصد حاصل کرنے کے لیے سفر کیا تو چوبیس گھنٹے وہاں سب سے بڑا مقصد اس کا کیا ہوتا ہے اپنے مقصد میں کامیابی آپ دعوت دیں گے صاحب آپ ہمارے تو بڑا اچھا ہوا آپ آئے ہوئے ہیں آج ہمارے یہاں کھانا کھائے نہیں میں بڑا بزی ہوں اصل کام جب ہو جائے گا اس کے بعد ہاں؟ نمبر دو میں مسافر ہوں میں مسافر ہوں اس گلی سے نکلوں گا جہاں تک ہم کسی کو دیکھ کے مسلمان سمجھ کے السلام علیکم کہہ لیں تو ٹھیک ہے ورنہ کوئی ہمارا ایسا پہچان کا نہیں کہ یہاں کھڑے ہو کر کے تھوڑی دیر بات کریں اور اسٹاپ ہو جائیں کر لیں لیکن امام صاحب گزرے تو غنی ہے کہ اس مسجد کے امام ہے ورنہ اس گلی سے لے کر کے اس گلی کے تک پار کرنے میں شاید کی کپڑے ہاتھ سب چوب چوب کر کے بالکل سب ہر آدمی اپنی طرف کھینچے گا ہمارا کوئی پہچان کریں نکلے اور ایک منٹ میں پار لیکن کوئی پہچان کا گزرے گا تو سارے پہچان والے دوست احباب ہیں اللہ اکبر ایک چیز تو یہ ہوتی ہے نمبر دو سامان اتنا ہی لیتا ہے خصوصاً اس زمانے میں جہاں کلو کا لگیج دینا پڑتا ہے کیا کرتا ہے اتنا ہی لیتا ہے جتنے آسانی سے کم سے کم اپنا ضرورت تین جوڑے کپڑے کی ضرورت ہے تین ہی جوڑا لیتا ہے دس جوڑے نہیں لیتا یہی ہوتا ہے نا سامان اتنا ہی توسا اتنا سبحان اللہ اللہ کے رسول کی تشویح عبداللہ اللہ دو چیزیں سمجھ گئے نا ایک تو اصل مقصد کیا اپنے مقصد ساری توجہ ہوتی ہے جس مقصد کے لیے سفر کیا اس مقصد کی تکمیل گزر جاتا ہے کسی دوست احباب یا کسی وہاں کے باشندوں میں کسی سے کوئی تعلق نہیں بس بھول گئے تو راستہ پوچھ لے گا ورنہ گھنٹوں بیٹھ کر کے ٹائم پاس نہیں کرے گا نمبر دو سامان اتنا ہی مختصر جتنا آسانی سے گزر جائے اللہ اکبر فرمایا عبداللہ تم ایسے رہو گویا کی مسافر ہو اتنے دوست احباب نہ بلا لو کہ سارا وقت دوستوں میں بیٹھ کر کے ٹائم پاس کرو فضول وقت جائے اور اپنا مقصد تمہارا ہے دنیا میں آئے ہیں تبارک تبارکی بے ملک اللہ خرق الموت حیات ابرکم ایوکم اور دوسری آیت فیم کیفا فاڑ اللہ اس لیے دنیا میں رہنے کے لیے نہیں بھیجا دنیا میں اس لیے بھیجا ہے کہ تم میں کون اچھا زیادہ زیادہ عمل کرتا ہے اور کیا عمل کرتا ہے ورنہ اصل منزل کیا ہے آخرت آگے بات سمجھ میں تم اتنا ہی دوست احباب ملنا جلنا اور اتنا ہی سامان رکھو جتنے میں گزارا ہو جائے آخرت متاثر نہ ہو کیوں اگر بہت زیادہ ہوا تو اللہ کو متقا سرحت ضرور مقابل آگے بات سو کتنی پیاری تصویر نمبر دو شیخ الاسلام مونا سنا اللہ مرسری رحمت اللہ علیہ بڑی پیاری بات کہتے دوسری تصویر کیا ہے او آبر السبیل اللہ اکبر عابر عبور سے ہے عبور کہتے ہیں گزر جانا جس کو آپ کہیں روڈ کراس کرنا کیا کرنا عبور کرنا پار کرنا آ رہی بات سمجھے نا مسجد سے نکلے سامنے والی دکان پر جانا ہے آپ روڈ پر گئے اور روڈ کراس کر کے ادھر جانا ہے تو یہ آپ جو کراس کرتے ہیں اس کو عربی میں کیا کہا جاتا ہے عبور اب آپ ذرا ایمانداری سے بتائیں اس سے بہتر تشبیح کائنات میں کون سمجھانے کے لیے دے سکتا ہے آپ کو روز کراس کرنا ہے آنکھ بند کر کے نہیں گھس جاتے پہلے کھڑے ہوئے ادھر نگاہ ڈالی کہ گوئی گاڑی تو نہیں آ رہی ہے ادھر ڈالتے ہیں جب سو فیصد یقین ہوتا ہے تب آپ نہایت اسپیڈ کے ساتھ روز کراس کر لیتے ہیں تاکہ جان آپ کی محفوظ رہ جائے اللہ اکبر عبداللہ مسافر کی طرح زندگی گزارو اور یا تو کس کے بتانا روڈ کراس کرنے کے معنی اب روڈ کراس کرنے والا روڈ پر کھڑے ہو کر کے کچھ کرتا نہیں عبداللہ تمہیں یہ زندگی جو ہے یہ روڈ کراس کر کے تمہیں جنت تک پہنچنا ہے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ روڈ کراس کرنے میں کوئی ایسی چیزیں آ جائیں کہ تمہیں لے ڈوبے جنت تک پہنچ نہ سکو جہنم تب لے کے چلی جائیں دوستو بات سمجھ میں آ گئی اور آبیرو راستہ اللہ اکبر حضرت ابو ہریرا اتنے بڑے صحابی انتقال کر رہے ہیں مرزول الموت میں ہیں سارے لوگوں کے استاد ہیں الموت میں زیارت کرنے والی استاد کے دیدار کرنے والوں کی بھیڑ لگ گئی ایسے چارپائی دیوار کے ساتھ بچائی بھی تھی زائرین بیٹھے ہیں بہت سارے لوگ آئے دیکھ رہے ہیں اچانک اب ہو اپنا چہرہ لوگوں کی طرف سے پھیر کر کے دیوار کی طرف کر لیا لوگوں نے سمجھا شاید ایک پہلو پر لیتے لیتے تکلیف ہوتے ہو کروت بدل لیے ہیں لیکن تھوڑی دیر کے بعد کبھی ہم کو بھی احساس ہوتا ہے کہ کہیں چھوڑ کے جانا ہے کن پھر دنیا کا انا کا واللہ ابو ہورا رونا شروع کیے جب سسکیاں لینے لگے تب پتا چلا زیارت کرنے والوں کو شاگردوں کی شاید کی رو رہے ہیں پکڑ کر کے کھینچ کر کے ادھر رخ کیا اب ابو و قطار رو رہے ہیں سسکیاں بدی آنسو بہ رہے ہیں بستر گیلا ہو رہا ہے سارے شاگردوں نے کہا ابو ہرینا آپ کیوں روتے ہیں کیوں روتے ہیں آپ کو معلوم ہے کہ اللہ کے رسول دنیا سے گئے آپ صحابی ہیں آپ اللہ کے رسول اللہ کے رسول راضی اور جس سے اللہ کے رسول راضی اس سے اللہ بھی راضی آپ نے اتنے دین تک حدیث کی خدمت کی ہے آپ کے لیے تو نیک نیکیاں ہی ہے ابو ہریرا کیوں آپ روتے ہیں اللہ کی قسم اگر آپ کو اس لیے رونا آ رہا ہے کہ یہ ہماری استانی ماں آپ کی بیوی بیوہ ہو جائے گی تو آپ بالکل اس کے لیے نہ فکر کریں آپ ہمارے استاد وہ ہماری استانی ماں ہے اللہ کی قسم ہم لوگ اپنی بہن کے سارا اس کو رکھیں گے اگر آپ سوتے ہیں کہ یہ بچے یتیم ہو جائیں گے تو اس کے لیے آپ نہ روئیں اللہ کی قسم یہ سارے بچے ہمارے بھائی ہوں گے ان کو ہم اپنے بچوں کی طرح پرورش کریں گے آپ کیوں رو رہے ہیں اللہ کی قسم اگر آپ سوچتے ہیں گھر اجڑ جائے گا تو گھر میں کوئی کام نکلا تو ہم لوگ آپ کا گھر بنا کے دیں گے آپ کیوں روتے ہیں ابو ہر نے کہا کہ نہیں اللہ کی قسم میں اس لیے نہیں رو رہا ہوں کہ میری بیوی بیوہ ہو جائے گی اس لیے مجھے نہیں رونا آ رہا کہ میرے یہ بچے تیم ہو جائیں گے اس لیے ہمیں نہیں رونا آ رہا ہے میرا گھر ویران ہو جائے گا اللہ کی قسم رونا اس بات پر ہے کہ زاد ان کلیل ان و سفر ان طویل اس وقت اندازہ لگ گیا ہے کہ اب مرنے والا ہوں رونا اس بات پر ہے کہ سفر میرا بہت لمبا ہے لیکن توشہ ہمارے پاس بہت تھوڑا ہے کلیل وہ سفر اس بنا پر ہم سفر بہت لمبا ہے تو سا بہت تھوڑا ہے پتا نہیں منزل مقصود تک پہنچ سکے نہ پہنچ سکے یہ تو ابو رہ رہا ہے اللہ کے رسول کی صحابی صحابی آج ہمارا اور آپ کا حشر کیا ہوگا کل فی دنیا کا نکھا غریب عبداللہ ایسی زندگی گزارو جیسے کہ تم کیا ہو مسافر ہو اور یا تم کیا ہو روڈ کراس کرنے والے آدمی روڈ کراس کرنے والی مثال بھی رکھے انسان اگر روڈ پر کھڑا ہو گیا تیزی سے کراس نہ کیا کوئی بھی گاڑی والا آیا مار اڑا کے چلے گا دیکھتے روزانہ حادثے ہوتے رہتے ہیں اگر دیکھ کر کے نہیں بغیر آدھا دور ویسے ہی روڈ پر کود پڑا جانے کے لیے جب بھی اس کو نقصان دہ ہے اس لیے بہتر کیا ہے کہ یہ دنیا میں کیا حلال ہے کیا حرام ہے تمہارے آخرت کو کون سی چیز بنانے والی کون سے بگاڑنے والی کون تمہیں منظر مخصوص سے روکنے والی ہے ابو ہریرا خود دے عبداللہ خود دیکھ کر کے سوچ سمجھ کر کے زندگی گزارنا اللہ تعالی ہم سب کے اندر آخرت کی فکر پیدا کر دے جب اتنے بڑے بڑے لوگوں کے پانچ وقت کی نماز بھی قاعدے کی نہیں جب وہ سر سر بسجدہ ہوا کبھی تو سمے سے آنے لگی سنا تیرا دل تو سنا میں آ سنا تجھے کیا ملے گا نماز کل فی دنیا کا کا گریب آبرو سمجھ جگہ جی لگانے کی یہ دنیا نہیں ہے یہ عبرت کی جا ہے ہاں اللہ اکبر میرے بھائیو اللہ تعالیٰ سے دعا کرو سب کی آخرت سنوار دے بس یہی سوچو کہ نیکیوں کے علاوہ کوئی اور چیز ساتھ آپ کے نہیں جا سکتی سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا جب لاد چلے گا بندارا بن جا کتنا بھی کمائے کتنی بھی جائیداد پراپرٹی بنائے کتنے بھی زندہ رہے واللہ جس دن موت آئے گی سوائے چند میٹر کفن کے کوئی چیز آپ کے ساتھ جانے والی سب کچھ چھوڑ کے جانا ہے تو دوستو کریں وہ جو ہمیں فائدہ پہنچائے اللہ تعالیٰ اللہ فرمایا لا اے عبداللہ بن مسعود کبھی ایسا کوئی کاروبار کوئی ایسا ذریعے معاش نہیں اپنانا جو تمہاری آخرت کے لیے رکاوٹ بن سکے اللہ تعالیٰ سے دعا کرو ہم سب کے نئی فکر پیدا کر دے حدیث بیان کر دیتے اللہ کے سل کے حدیث مکمل جب حضرت ابو ہو رہے اب عبد اللہ بن عمر لوگوں سے حدیث بیان کرتے تو سامنے والے کے کندھے پر ہانک رکھتے اور کہتے کیا کل فی دنیا کان اگر غریب اور آرو سبیل اس کے بعد عبداللہ بن عمر اس کی مزید نصیحت وسیعت شرح کرتے سن لو وہی دا ہم صحیح تھا فلاں سبا اگر شام نصیب ہو گئی ہے تو نیک عمل کرنے کے لیے توبہ استغفار کرنے کے لیے قبر کی تیاری کے لیے کل کا انتظار نہیں کرنا کہیں ایسا نہ ہو صبح ہونے کے پہلے پہلے موت آئے اور دنیا سے چلے جاؤ اللہ تعالیٰ پھر کیا کہتے ویدا اسباہتا اگر صبح نصیب ہو گئی ہے تو جو کچھ جنت کے لیے کرنا ہے کر لے خبردار شام کا انتظار نہ کرنا ہو سکتا ہے شام سے پہلے تیری موت لکھی ہوئی ہو وہ خود من سے ہتھی کا جو صحت ملی ہے اس صحت سے فائدہ اٹھا کر کے اتنا عمل کر لے لے مردے کا کہ اگر بیمار ہو جائے نیکیوں میں کچھ کوتا ہو تو صحت میں اتنی نیکیاں کر لیا ہے کہ بیماری میں کچھ نیکیاں نہ کر سکا تو کور ہو جائے ایک فکر شرح بھی فرمان ہے اللہ کے رسول کا اور شرح اللہ کے رسول کا صحابی ہاں؟ خود من صحت کا مرد کا حیات کا لمتی کا اے مرد مومن کون کہہ رہا ہے عبداللہ بن عمر اے مومن